عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ کو ہاتھ میں لینا یعنی مسافہ کرنا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو تیس یہ حدیث ضعیف ہے